یوں کہنے کو ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکزیب کی تھی یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا آپ اے نبی فرما دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو آپ اے نبی فرما دیجئے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی پھر اگر وہ چاہتے تو تم سب کو راہ پر لے آتے آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس شہادت کی سماعت نہ فرمائیں اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کریں جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں سامعین ابنائتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ کی رحمت کی امید اور عذاب الہی سے ڈرنے کا حکم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مخالف یہود اور مشرقین وغیرہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارے رب اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والے ہیں یہ اس بات کے لیے ترغیب ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت واسعہ طلب کرو تاکہ انہیں اتباع رسول کی توفیق ہو جائے کیونکہ اگر وہ رحمت اللہ تعالیٰ نہ کریں تو مجرموں سے عذاب الہی کو کوئی نہیں لوٹا سکتا یہاں ترہیب و تخویف ہے کہ مخالفت رسول نہ کرو ورنہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ترغیب و تخویف دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے یعنی ڈرایا ہے اپنے عذاب سے اور امید دلائی ہے اپنی رحمت کی جیسا کہ صورت کے آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سریع العقاب ہیں اور غفور الرحیم ہیں اور سور رات کی آیت نمبر چھ میں اللہ نے فرمایا اور لوگوں کے گناہوں پر ان کو بخشنے والے بھی اللہ ہیں اور شدید العقاب بھی وہی ہیں اور سور حجر کی آیت نمبر انچاس میں اللہ نے فرمایا اور اے نبی میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے کہ میں رحم کرنے والا بھی ہوں اور میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہوتا ہے اور سور بروج کی آیت نمبر بارہ تا چودہ میں فرمایا اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والے توبہ قبول کرنے والے اور پھر شدید العقاب بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے پیدا بھی اللہ ہی نے کیا اور واپس بھی اللہ ہی کی طرف سب کو جانا ہے وہ غفور بھی ہیں اور مہربان بھی اس مضمون سے متعلق بہت سی آیات ہیں ہم انہی چند پر اکتفا کریں گے مشرقین کا ایک بلا دلیل دعویٰ یہاں ایک مناظرے کا ذکر ہے اور مشرقین کا ایک شبہ ذکر کیا گیا ہے جو وہ اپنے شرک اور حلال کو حرام کر لینے سے متعلق رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے شرک اور ان کی تحریم سے انہیں آگاہ فرما رہے ہیں مشرقین کا شبہ یہ تھا کہ وہ اللہ ہمارے دل کو بدل سکتے تھے ہم کو ایمان کی توفیق دے سکتے تھے اور حاجب ہو کر ہم کو کفر سے روک سکتے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا تو ثابت ہوا کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہی ایسا ہے اور ہمارے اس کام سے وہ راضی ہے چنانچہ وہ مشرقین کہنے لگے لو اللہ میں اشرکنا یعنی اگر اللہ نہ چاہتے تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے اسلاف نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دے لیتے اسی طرح وہ کہتے تھے لو الرحمن ما عبدنا ہم سر زخرف آیت نمبر بیس یعنی اگر مہربان اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم ان معبودان باطلا کی عبادت ہی نہ کرتے چنانچہ اللہ پاک ان کے اس خیال کی تردید میں فرماتے ہیں کہ یعنی اسی شبے کے سبب پہلے کے لوگ بھی گمراہ ہوتے رہے اور یہ بڑی ہی پست اور باطل اور طفلانہ حجت ہے اگر یہ صحیح ہوتی تو ان کے اسلاف پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی نہ آتا اور وہ ہلاک نہ کیے جاتے اور مشرقین کو انتقام کا عذاب نہ چکھنا پڑتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم کو یہ کہاں سے معلوم ہو گیا کہ تمہارے ان کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں اگر اس دعوے کی کوئی دلیل ہے تو ظاہر تو کرو تم بھلا اس کا کیا ثبوت دے سکتے ہو تم فقط اپنے قیاس اور ایک زن باطل کی پیروی کر رہے ہو زن سے یہاں مراد اعتقاد فاسد ہے تم فقط اٹکل چلا رہے ہو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان لگا رہے ہو یہ مشرقین کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی تو عبادت کرتے ہیں تو اس سے فقط اللہ تعالیٰ کے پاس تقرب تلاش کرنا مقصد ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے انہیں تقرب حاصل نہیں ہوگا شاء اللہ میں اشرک اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم چاہتے تو وہ سب ہدایت پر متفق ہو جاتے اے نبی کہہ دیجئے کہ حجت بالغہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اگر وہ چاہے تو سب ہدایت یافتہ بن جائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی حجت ہی ہے بالغاہ ہے اور حکمت حکمت تامہ ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون ضلالت کا ہر چیز اللہ کی قدرت اور ارادت میں ہے وہ مؤمنین سے راضی ہے اور کافروں سے ناراض ہے اگر وہ اللہ چاہتے تو سارے اہل زمین بھی ایمان لے آتے جیسا کہ اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر بندینوں میں فرمایا اگر وہ اللہ چاہتے سب کو ایک ہی قوم اور ایک ہی ملت بنا دیتے اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا بغاوت کرنے والے کے لیے کوئی دلیل قائم نہیں ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس گواہ ہیں تو انہیں لا حاضر کرو جو اس بات کی گواہی دے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کر دی تھیں اور اگر ایسے جھوٹے گواہ وہ لائیں بھی تو اے نبی آپ ایسی گواہی نہ دینا کیونکہ ان کی یہ شہادت بالکل قزب اور مکاری ہے ان لوگوں کا ساتھ نہ دیجیے جو ہماری آیات کی تکزیب کرتے ہیں آخرت پر ایمان نہیں لاتے اپنے رب سے اعراض کر کے اللہ کے لیے شریک اور اللہ کے برابر اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے نبیوں کو فرشتوں کو بزرگان دین کو اولیاء اللہ کو اللہ کے برابر قرار دے کر شرک اکبر کا ارتکاب کر رہے ہیں